بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آمین والکتاب المبین حامیم اس کتاب روشن کی قسم انا فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں رحمتا من ربك انہو هو السمیع العلیم یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے بل هم في شك يلعبون لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سریح دھواں نکلے گا الناس هذا عذاب جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے انا العذاب عاد ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو یوم نبطش البطشت الكبراء اننا منتقمون جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے ان ادو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بن اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إني آتيكم بسلطان مبين اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ ببو ریمو تب موسا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا کم من جنات وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے ومقام کریم اور کھیتیاں اور نفیس مکان ونعمت كانوا فيها فاكهين اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے كذلك وأورثناها قوما آخرين اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا کین پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی من من فرعون یعنی فراؤن سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں سریح آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اہلکناہم انہم كانوا مجرمین بھلا یہ اچھے ہیں یا طبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہ گار تھے وما وما خلقنا السماوات بينهما لاعبين اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ما خلقناهما بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے يوم لا يغني مولا مولا عن شيئا ولا هم جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی الا من رحم اللہ هو العزیز الرحیم مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے ان شجرت بلا شبہ تھوہر کا درخت طعام گناہ گار کا کھانا ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ لے جاؤ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو ذق لو انت العزیز الكریم اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے ان هذا ما كنتم به تمترون یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے ان المتقین فی مقام امین بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے فی جنات وعیون یعنی باغوں اور چشموں میں یلبسون من سندس و استبرق متقابلین حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزک کے عذاب سے بچائے گا فضلا من هو الفوز العظیم یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت مُرْتَقِبُونَ بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں